السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 485 عن ابي ايوب رضي الله عنه قال ما صليت خلف نبيكم صلى الله عليه وسلم اللہ سمعته يقول حين ينصرف اللهم اغفر خطاياي وذنوبي كلها اللهم وانعشني واجبرني واهدني بصالح وح دنی لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها اللہ الحدیث رواہ قبرانی ترجمہ حضرت ابو ایب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہی دعا مانگتے ہوئے سنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بہت اہتمام کرتے تھے یہ دعا مانگنے کا آپ پڑھیے میرے ساتھ اللہ مغفر خطایا و جنوبی اللہ و ناشنی بہدینی بہدنی الاعمال لا ولا الا انت یہ عربی جملے میں نے آپ کو اس لیے پڑھائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر فرد نماز کے بعد آپ کی زبان سے جملے نکلتے تھے میں چاہتا ہوں کہ امت کی زبان سے بھی وہ جملے نکل آئے تو یہ اب ہماری زبان سے وہ جملے نکل آئے اب ترجمہ پڑھیے میرے ساتھ یا اللہ میری تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرما دیجئے اے میرے پیارے اللہ مجھے بلندی عطا فرمائیے میری کمی کو دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا یہ حدیث تبرانی میں ہے یہ دعا یاد کر لیجئے تاکہ نبی کی زبان سے جملے ہوئے نکلے ہماری زبانوں سے نکلے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین